یہ نات بحضور صبر کون صلی اللہ علیہ وسلم یہ تازہ نعت ہے اور سنت کے اعتبار سے اسے ذوالقافیتین کہتے ہیں دو دو قافیے استعمال ہوئے جو اہل فن ہے وہ ملازہ کریں گے کہ جود و سخا کی عادتیں جود و سخا کی عادتیں آپ پہ ختم ہو گئی جو سخا کی عادتیں آپ پہ ختم ہو گئی عطا کی دولتیں آپ پہ ختم ہو گئی اس نے عطا کی دولتیں آپ پہ ختم ہو گئی خوشبو صدق میوڑی خوشبو صدق یوڑی جھوٹوں کو ماننا پڑا خوشبو صدق یوڑی جھوٹوں کو ماننا پڑا صدق و صفا کی نکھتیں آپ پہ ختم ہو گئی و صفا کی نکھتیں آپ پہ ختم ہو گئی حسن عطا کی دولتیں آپ ختم ہو گئی ہم تو سنائے رب یہاں ایسی ہوئی ناج تک ہم تو سنائے رب یہاں ایسی ہوئی ناج تک یعنی خدا کی ملتے آپ پہ ختم ہو گئی یعنی خدا کی مدحتیں آپ پہ ختم ہو گئی دولتیں آپ پہ ختم ہو گئی مہر و وفا کے باب کا آغاز اس طرح کیا مہر و وفا کے باب کا آغاز اس طرح کیا مہر و وفا کی عظمتیں آپ پہ ختم ہو گئی و وفا کی عظمتیں آپ پہ ختم ہو گئی و وفا کے باب کا آغاز اس طرح کیا مہر و وفا کی عظمتیں آپ پہ ختم ہو گئی چاہے گا اتنی چاہ سے کوئی نہ رب کو پھر کبھی چاہے گا اتنی چاہ سے کوئی نہ رب کو پھر کبھی اہل وفا کی چاہتے آپ پہ ختم ہو گئی اہل وفا کی چاہتے آپ پہ ختم ہو گئی چاہے گا اتنی چاہ سے کوئی نہ رب کو پھر کبھی اہل وفا کی چاہتے آپ پہ ختم ہو گئی آخری شعر دیکھیے ایسی حیا کے ناز تھا دو شیزگی کو آپ پر ایسی حیا کے ناز تھا دو شیزگی کو آپ پر شرم و حیا کی رفاتے آپ پہ ختم ہو گئی شرم و حیات کی رفاتیں آپ پہ ختم ہو گئیں ایسی حیا کے ناز تھا دو شیزگی کو آپ پر شرم و حیات کی رفاتیں آپ پہ ختم ہو گئیں جو دو کی عادتیں آپ پہ ختم ہو گئیں اس نے عطا کی دو آپ پہ ختم ہوں